کی آواز کو دبانے کے لیے مال و دولت بلا بے دریغ خرچ کیے چلے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں خاصا سکون سما سکون علیہم حسرت کہا تھوڑے وقت کے بعد تم دیکھو گے کہ انہیں افسوس ہوگا کہ خانخواہ کے لیے اتنا مال و دولت بھی ہم نے ضائع کی اس لیے کیوں سما یوگلا بون یہ مغلوم ہوں گے اس جنگ کے اندر یہ لفظ آپ دیکھ لیجیے جسے ہم مغلوب کہتے ہیں مفتوح کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے ولزین کفرو الاد جہنم یو شرون اور یہ ہے وہ پھر جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے جائیں گے مغلوب مغلوب اور محکوم اور محکوم تو اس دنیا میں جہنم میں ہوتا ہے عزیزان مان یہاں کے جہنم کا ذکر ہو رہا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے یہ ریفرنس جی آٹھ بٹا چھتیس eight over three six Quran کریم نے جہنم کے دروگوں کے متعلق بتایا بڑی تفصیل ہے اس کی خانے کے وعدت وغیرہ کا ذہن میں نقصل لائیے اور وہاں کا جو ہیڈ دا روگا ہے اسے کہا ہے مالک یہاں کسی کا مندوق ہو جانا مالک کسی کا ماسٹر کسی کا ہو جانا ملک سے ہی ہے یہ چیز جو ہے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کا مالک ہو جانا مملوک کے لیے تو یہ جہنم کے دروگے کا نام ہے مالک اور یہی ہے نا وہ جہنم کا دروگا جس کے متعلق کہا کہ وہ اسے کہیں گے کہ بابا تو ہی خدا سے کہو کہ اس عذاب سے تو اچھا ہے کہ ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ پھر وہ عذاب ہی کیا ہوا جو موت سے ختم ہو جائے اسی لیے وہاں کیا کہا گیا جہنم کے متعلق کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم کیا ہے عزیزا نے من نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی بلکہ موت کے متعلق تو دوسری جگہ ہے یہ ہاں چودہ بیٹا سترہ ون فور اور ون سیون جہنم میں کی ہل موت من کل مکان و ماں ہوا بمیتن چاروں طرف سے موت آتی نظر آ نظر آئے گی انہیں چاروں طرف سے موت چلی آ رہی ہے موت آئے گی نہیں عذاب کی شکلیں آپ دیکھیے جو قرآن بیان کر رہا ہے چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن انہیں موت آئے گی بھی نہیں مغلوب اور مستوق کی جہنم یہ ہے عزیزا نے من جو قرآن بتا رہا ہے ناکونیت سے بڑھ کے دو پر جہنم اور کیا ہوتا جہاں سب سے پہلی چیز کہی تھی نا کہ صاحب عزت کو ذلیل کیا جاتا ہے اس قسم کا تصویر اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانتے ہیں درخواستیں پیش کر رہے ہیں ہیڈ وارڈر کے پاس مالک کے پاس یا سپینٹ جیل کہہ لیجئے کہ خدا سے کہیے کہ ہمارا خاتمہ کر دے اس قدر مفتو اور مغلوب کی یہ کیفیت ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ مچ کے جیل خانے کی بند کوٹڑی میں ہو معقوم کام کے لیے تو پورا ملک جیل خانہ ہو جاتا ہے کس خوبصورتی میں کہا ہے اقبال نے دوزخ وائز کافر گرے گفت ایک وائز کافر گر دوسروں کو کافر بنانے والا پیشہ یہ ہے دوزب کی بات بیان کر رہا وائز وائز کافر کرے ایک ایک لفظ میں یہ بھی کسان کر جاتا ہے دوسروں کو کافر بنانے والا تو پھر اپنے آپ کو ممن بناتا ہے نا دوزک کے متعلق باتیں کر رہا تھا تو سنیے آپ جا کے پھر دوزک کے متعلق کیا باتیں کر رہا ہے عجیب عجیب بڑی دلچسپ باتیں کر رہا تھا حدیث خوشتر از غیر کافر گفت ایک کافر جو سخت کافر تھا اس نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات کہی اس نے کیا بات کہی کہا ندانت آ غلام احوال خود رہا یہ شخص جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے کم وقت اپنے متعلق کچھ نہیں جانتا کہ دو خرا مقام ہے دیگرے گفت دو کو دوسروں کا مقام بتا رہا ہے اپنے متعلق اتنا بھی نہیں جانتا ہاں ہاں حدیث خوش تراز کافر ایک گفت پھر سن لیجیے آپ زیادہ عزت لیں گے جب مانے سامنے آ گئے کہ اسے دوزخ واحد کافر گرے گفت واحض کافر دو دوزخ کی باتیں کر رہا تھا حدیث خوش ہوا کافر گفت جو مچ کافر تھا اس نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات سنائی اور وہ دلچسپ بات یہ تھی کہ نداند آ غلام غلام نداند آ غلام آ والے خود راؤ کہ دو خراب مقام ہے دیگر گفت ریزا نے مان وہ اسات اور وہ جہنم جس کا ذکر قرآن یہاں کر رہا ہے بال بسات مجھے گھڑی دے دیجیے یہ تقسیم کرتے ہیں اسات کی جسے ہم کہتے ہیں کہ آنے والا انقلاب ہے وہ سب کے متعلق کچھ باتیں ایسی کہیں نا تو میری گھڑی کو غصہ آ گیا وہ ساتھ ہی نہیں کھڑی ہو گئی کہا ان سے پوچھو کہ یہ کیفیت جو ہمیں انہیں بتائی ہے وہ اچھی ہے کل ازالے کا خیرون ام جنت الخل دلتی وعد المتقون یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی کے جو متقیوں کے متعلق ہم بتا رہے ہیں جس کا وعدہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس کے بعد وہ زندگی میسر ہوگی ان سے کہیے کہ یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی بہتر ہے کانت لہم جزائم و مسیرہ اور وہ زندگی بیشتر فیس اللہ ہم ہست نہیں اللہ واسطہ نہیں ملے گی بخشیش کے طور پر نہیں ملے گا ہم تو ایسی گداگری ہماری فطروں کے اندر گویا حلول کر چکی ہوئی ہے کہ ہر وقت ہم بخشش مانگتے رہتے ہیں خدا سے بھی سب سے بڑی چیز یہی مانگتے ہیں اللہ بخش دے یعنی اللہ راستہ دے دے کچھ تو کہتا ہے کہ یہ جنت اللہ واسطے نہیں ملا کرتی ملی تھی نا بغیر امال کے جزا کے ایک جنت آدم کو اللہ واسطے ایک ذرا سی لفزش ہوئی کان سے پکڑ کے باہر نکال دی اور یہ جو تا جزائے عمل تست جنا چیز ہست جب تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ وہ ہوگی تو وہ متا ایک ہوگی حقیقت میں جنت الخلد وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں پھر کانت ہم جزام ایک ایک لفظ میں بات کر جاتا مدین کی جنت گئی تو ذہن میں شاید تم کے آیا کہ بھائی ٹھیک ہے الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑا ان کے ہلکے میں داخل ہو گئے تو جدھر اے لنگے ٹکٹاں دے کے بھی نال تر گئے اندر کہا جزان کانت لاہم جزان ایک وقت میں اعجاز یہ ہے سلوک بیان کا عزیزہ عظیسان کہ بظاہر یہاں نہ بھی یہ آتا تو ہمارے آپ کے نقطۂ نگاہ سے کچھ حرج جا نہیں ہوتا لیکن اس نے تو مقصد میں نگاہ رکھی ہے کانت لہن جوان اور اگلا دفعہ مسیرہ ہاں ہاں ہاں عام ترجمہ ہمارے یہاں میں نے گزارش کی ہے نا یہ کہ سب سے بڑا ظلم ہم پہ یا قرآن پہ یہ ہوا اس کے ترجمے ہونے لگ گئے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کے الفاظ کا تو عربی زبان میں بھی مرادف کوئی نہیں ملتا یہ جائے کہ دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو جائیں اور وہ جو ہے نلّہ راج ہم خدا سے خدا کی طرف پھر جائیں گے جس کو اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ہم پھر وہیں جانے والے ہیں تو بس وہ وہی چیز ہے کہ وہاں سے ہم آئے تھے یہاں آ کے پھنس گئے اس دلدل میں اور یہاں سے کسی طرح چھٹکارا ہوگا تو پھر وہیں چلے جائیں گے ایز یو ویئر ہو جائیں گے لو یہ سارا چکر جو ہے یہ سلسلہ رشد و ہدایت انسانوں کا یہاں آنا حق و باطل کی تمیز اتنی جانتا مشقتیں یہ سارا کوئی کہے کے لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے پھر ہو جائے مینا تضب کو دائرہ قرآن تو ارتقائی مناظر بتا رہا زندگی جو جرسونے سے ارتقائی مناظر طے کرتی ہوئی پیکر انسانیت میں پہنچی یہ ایک ان کی یوں سمجھیے کہ تبھی ارتقا تھا اب اس کے بعد اس کی انسان کی ذات کا ارتقا شروع ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے تدریجن اگلی منزلیں طے کرتا ہے یہ مرنے کے بعد کی زندگی اس زندگی سے اگلی منزل ہے ارتقا کی ان کی بلند منزل اس سے آگے کی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کسی ایک مقام کے اوپر پہنچنا ہے وہ تو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ تقدیر کے معنی ڈیسٹینیشن ہے جسے ڈیسٹنی کہا گیا انگریزی میں کسی چیز کا وہاں پہنچ جانا جو اس کا منتہا ہے جو اس کا آخری مقصود ہے اسے فلسفے میں کہتے ہیں کسی بیکمنگ کا بینگ ہو جانا بیکمنگ ہوتا ہے وہ پروسیس جس میں وہ کچھ وہ آہستہ آہستہ بن رہا ہوتا ہے اور بینگ ہوتا ہے وہ جو کچھ وہ بن جاتا ہے یہ لفظ ہے نصیر قرآن میں ہے وہ اللہ نصیر مسیر کے معنی ہوتے ہیں وہ مقام کے جہاں انسان ادھر ادھر سے چلتا چلتا جس آخری منزل پہ پہنچ کے تکمیل حاصل کر لے اسے مسیر کہتے ہیں یعنی لفظ ایک ہے اتنا بڑا فلسفہ زندگی کا بیان کر جاتا ہے قرآن اس کے اور یہ پھر مصیر کیسے حاصل ہوتا ہے یہ جو انتہائی مقام ہے یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے انسانی ذات کو وائل اللہ عل اپنے اندر خدائی صفات کو منعقد کرتے چلے جانے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے اس کے معنی وہ اللہ المسیر کے معنی یعنی خدا کی طرف آخر میں جانا ہے جی خدا کی طرف بات غلط طرف کے تو معنی ہوں گے کہ پہلے خدا کو کسی مقام کے اوپر بٹھا دیا جائے پھر ہی اس کی طرف جائیں گے نا آپ تو وہ تو اعتراف اور سمتوں سے بلندے جا رہا ہے اس کی طرف جانے کے کیا معنی عام الفاظ میں یوں کہیے کہ بحد بشریت خدا کی صفات کو اپنے اندر عبول کرتے چلے جانا منعقد کرتے جانا اگر چھوٹے پیمانے پہ کہیے تو انسان کا اپنے حد بشریت میں خدا بنتے جانا خدا نہیں بن سکتا میرا مطلب یہی ہے خدائی صفات کو اپنے اندر منعقد کرتے چلے جانا آہستہ آہستہ تاکہ وہ آخری مندر جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کے متعلق یہ شخص کہہ گیا ہے اور اس سے آگے کیا اور کہے گا کوئی پوچھا یہ گیا کہ قرآن کرتا کیا ہے وہ کہتا کہ آ کے حق میخاف ترا جیسا خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے قرآن تجھے ویسا بنا دیتا ہے یہ ہے وہ مسیرہ وہ آخری منزل کے جیسا خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے جہاں پہنچ کے تو ویسا بن جائے گا یہ ہے جنت خدائی سے بات کا اپنے اندر منعقد کرتے جانا کیا ہوتا ہے سب سے بلند ترین صفت خدا کی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اختیار و ارادہ ہے باقی تمام صفات اس کے نیچے رہتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس کا ارادہ اور اختیار تو لامحدود ہے اس کائنات میں اپنی مخلوق میں ایک حد تک یہ اپنی صفت خصوصیت جو تھی اختیار و ارادہ کی ایک حد تک یہ انسان کو دی یہ صاحب اختیار و ارادہ ہے کائنات کی کسی دوسرے شاہ کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا اسے دیا گیا فمن شاہ یو یومن فمن شاہ فل فال ہم نے حق بھیج دیا ہے دنیا میں اس کی طرف ان میں سے جس کا جیتا ہے اسے قبول کرے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے بڑی چیز ہے اور یہ جو انسانی ذات کا نشو و نما پانا ہے خدائی صفات جسے میں نے کہا ہے اپنے اندر منعقد کرتے چلے جانا ہے سب سے بڑی چیز جو ہے اس میں اختیار کی وسطیں ہیں اس کا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ یہ خدا کی مانند ہوتا جاتا ہے سب سے پہلی صفت جو ہے اختیار و ارادے کی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اختیار و ارادہ اور یہ مقام جو کہا ہے جنت اور مصیر اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ لہن سی یشاؤ کہ یہ وہ کیفیت ہے مکان نہیں میں کہتا جنت مکان تو نہیں وہ تو کیفیت یہ وہ کیفیت ہے زندگی کی وہ ارتقائی حالت ہے کہ جس میں یہ جو چاہو گے ہو جائے گا کیا بات ہے فی ہے یشا کتنی بڑی چیز ہے عزیزان اس حد تک بڑھے گا ان کا اختیار ہو رہا اس میں بھی قرآن منفرد ہے پہلی چیز تو اس میں یہ لے لیجئے دو باتیں جو ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے مجھے محترم شیخ صاحب کی تم بھی یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا سوا گھنٹے کا درس اور پھر تم آگے بڑھتے چلے جاتے ہو ان کے ٹیپ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کیا کیا جائے لذیذہ دراز دار بوتم ایسا من کرنے کو جی نہیں گا تو بات درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کو تشنا چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا وہ ان میں خیال پیدا ہوتا ہے جب کہا جائے کہ جو چاہو گے ہو جائے گا جو مانگو گے ملے گا تو پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ یہ سارے عام خوریوں کی چیزیں جتنی ہیں جو جو چاہو گے ہو جائے گا تو پھر تو یہاں تو یہی سے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں کا صاحب اختیار جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی قانون نہیں کوئی آئین نہیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں کوئی لا نہیں کچھ نہیں یہ ہماری مرضی ہوگا اس کو تو بہترین قسم کا استقبال کہتے ہیں تو کیا وہاں یہ مستبد قسم کے ڈکٹیٹر کٹھے ہو جائیں گے ایک ڈکٹیٹر مان نہیں جنت نو جانا بنا دینا ہے تو اس جنت کے جو سارے ڈکٹیٹر کٹھے ہو گئے تو پتا نہیں پھر اللہ میاں تو انہوں نے کرسچن کتنے تھان لگے گی قرآن ہے مان لہن بہن یہ شاہ کہا ہے کہ جو یہ چاہیں گے ہوگا کہا یہ ہوں گے کون کہا وہ یہ ہوں گے کہ اماد نہ ان شاء اللہ وہ چاہیں گے ہی وہی کہ جو ان کا خدا چاہے گا seventy six over thirty seventy six over thirty یہ وہ اور اس آگے ہے کانا علیمن حکیمہ یہ ہم نے جو کہا تھا کہ جو چاہیں گے وہاں ملے گا کانا علیمن حکیمہ یہ گالا جی سوچ سمجھ کے کہیں تیرا ترجمہ ہی ہوئے گا ما یشاؤ نہیں ایک بات اور بڑی خوبصورت کہی کہا یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو یہ مانگیں گے ملے گا جو چاہیں گے وہ ہوگا اور اس کے بعد کہا کہ یہ انسان انفائنائٹ تو نہیں ہے کاماہد تو نہیں ہے فائنائٹ بینگ ہے محدود ہے کہا اس لیے اس کا جو چاہنا ہے وہ بھی محدود ہوگا اس کی جھولی جو ہے مانگنے کی وہ ماتی ہوئی دولی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں تو بڑی تو بڑی ٹھنڈ کرے گا تو کی مانگ لے گا یعنی جسے ہم یہ کہتے ہیں جو انسان کی تمنا اور آرزو کی حدود ہے آخری کہا وہاں تک ہی جائے گا نا اس سے آگے تو نہیں جائے گا لہم ما یشا نہ یہ ٹھیک ہے جو اس میں جو یہ چاہے گا یہ ملے گا اس کو لیکن یہ تو پھر بھی محدود ہوگا اور اسے کیا پتا ہے کہ اس کے بعد والا دینا مزید اور ہمارے پاس اس کو آگے دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا دینے والا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہماری مانگ کی جو انتہا ہے وہ تو کہتا ہے وہ تو ہوتی جائے گی ہمارے پاس اس سے آگے بھی دینے کے لیے کچھ اور ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ جس منزل کو یہ اپنی آخری منزل سمجھے گا وہ بھی آخری منزل نہیں ہوگی اپنے ذہن میں یہ سمجھ لے گا اس سے آگے اور منزلیں ہوں گی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں نویش کے انتہا اور خالدون ناجشاؤن ہوں نا اور ایک لفظ آیا ہے نمائے جنت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حسنت مرتفقن eighteen eighteen over thirty one عجیب لفظ ہے ارتفاق ہے کہا یہ ساری جتنی بھی نعمات تم دیکھ رہے ہو جو گنائی گئی ہیں اور بڑا تذکرہ ہے اس میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا یعنی انتہا ہے انسانی خواہشوں کی آرزوؤں کی تمنا کی تصورات کی پتا یہ سارا کچھ جو ہے کہا وہ گیا ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کرسی پہ یا سوفے پہ بیٹھے ہوں گے جس کے یہ بازو بھی ہوں گے تو کہا یہ سارا کچھ کس چیز کے لیے ہوگا ارتفاق کہتے ہیں اس شے کو جیسے کرسی کے یہ بازو کہ جس کے سہارے سے انسان اوپر اٹھے یہ تمام نعمتیں خوشگواریاں وہ سہارے ہیں جن کے ذریعے انسان اس مقام سے اور اونچا اٹھے گا حسنت مر یہ منتہا نہیں ہے یہ بھی ذریعہ ہے اور بلند ہونے کا جنت بھی آخری مقام نہیں ہے زندگی کی ارتقائی منازل میں قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ وہاں مومنین کی ہیڈ لائٹ ان کے پیشانی کا نور ان کے اگلے راستے روشن کرتا چلا جائے گا اسی لیے وہاں کی نوماد کو اس نے ارتفاقات کہا ہے مرتفقن کہا ہے جس کے سہارے سے انسان اوپر اٹھ جائے خالدینہ وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں اور اس کے بعد کہا کہ کانا الا رب کا وادن مسولا یہ یوں ہی کسی اہرے غیر کا وعدہ نہیں ہے یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جہاں بھی قرآن نے خدا کا وعدہ کہا ہے اس کے معنی ہے اس کا غیر متبدل قانون ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس کے معنی ہے لن تجد اللہ لسنت اللہ ہے تبدیلا خدا کے قانون میں جو کچھ اس نے کہا ہے یوں کہیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اس کے خلاف نہیں ہوتا تو پہلی چیز یہ کہی کانا اعلیٰ ربے کا وعدہ یہ وعدہ ہے تیرے خدا کا یہ قانون ہے اور اگلا لفظ عزیزہ نے من میں تو جب اس پہ آیا ہوں تو پوچھ ہی نہیں کیفیت میری کیا رہی تھی کانا اعلیٰ ربے کا وعدن دن یہ وہ وعدہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر بفرد محال تم سمجھو یہ پورا نہ ہو مسئلہ تم پوچھ سکتے ہو کہ وعدہ کیوں پورا نہیں میں نے عرض کیا تھا نے من ایک ہی چیز قرآن سے اگر خدا کا تصور متعین کر لیا جائے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے وعدہ ہے قانون ہے غیر متبدل ہے ایسا ہے کانا الا رب کا وعدن مسلولا وہ وعدہ ہے یعنی یہ تو اس نے کہا ہے کہ خلاف ورزی ہوگی نہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ فرض محال ایسا کبھی ہو تو یہ وہ ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا سرکار آپ نے تو یہ کہا تھا کرنے کے لیے کہا ان سے پوچھو کہ کیا یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی کہ جس کے اندر زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے تنہائی کی کوٹریوں میں بند کیے جاؤ گے کیفیت تمہاری چیخنے چلانے کی یہ ہوگی کہ وہ دروغہ جہنم کی منتیں کرو گے کہ ہمیں پھانسی کے تختے پہ لٹکا دو اس عذاب سے نجات دلا دو اور وہ کہے گا کہ یہاں تو موت نہیں ہے ہر طرف سے موت آتے دکھائی دے گی موت آئے گی نہیں صاحب عزت جو ہے ان کو ذلیل کیا ہوا جائے کیا یہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی ہے جس میں کیفیت یہ ہوگی کہ لاہون فی لا یشاؤن اتنی وسط اختیارات کی کہ جو چاہو گے ہوگا مولانا مزید اس سے بہت کچھ اور آگے بھی ہوگا خالدین وہاں سے نکالے گا نہیں تمہیں کوئی بھی اور یہ وعدہ ہے اس خدا کا کہ جس کے وعدے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بسر محال یہ کہا جائے کہ نہ ہو تو پوچھا جائے اس سے کہ تم نے یہ وعدہ کوئی نہیں کیا کہا بتاؤ دونوں زندگیوں میں سے کون سی زندگی بہتر ہے عزیزہ نمان سورہ الفرقان کی آیت سولہ تک آ گئے ہم سترویں آیت سے آئندہ دس میں ہم لیں گے کا بنا تقبل میں لیو